ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی لونڈیاں نہ بیچو نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں گانا بجانا سکھاؤ ان کی تجارت میں کوئی بہتری نہیں ہے ان کی قیمت حرام ہے ایسے ہی مواقع کے لیے آپ پر یہ آیت نازل ہوئی بعض لوگ ایسے ہیں جو لاہ و لاب کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچانوے یہ حدیث ضعیف ہے